محمد صلی اللہ علیہ ہے کہ آدمی جو استعمال ہوتا ہے آدمی کا جو استعمال ہوتا ہے عملی زندگی میں یہ ارادے کے ماتحت استعمال ہوتا ہے بغیر ارادے کے استعمال نہیں ہوتا جو ارادہ آتا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے اور ارادہ ارادہ جو ہے وہ باطن کے حال اور جذبات کا ماتحت ہوتا ہے اس کے باطن میں کیا حال بنا ہوا ہے کیا جذبات بنے ہوئے ہیں کیا حال بنا ہوا ہے ارادہ اس کے ماتحت ہوتا ہے اور برتن کا جو حال جو ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ عرصہ دراز لگنے پر بنتا ہے یہاں تک کہ انسان کے باطن پر اثرات جو ہے تو انسان کی شخصیت کی تعمیر اور تقریب کے اثرات جو ہے یہ ماں کی پیٹ سے شروع ہو جاتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل کا ایک اجلاس پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ افغانستان کا بادشاہ تھا دوسم خان دوسمد خان نے ایک علاقے پر خودکشی کی ہوئی تھی اور اتنی عام اور ضروری مہم تھی کہ اس میں اس نے لشکر کی کمان اپنے بیٹے کو دی ہوئی تو زمانے میں تو فوری پہنچنے کے حالات خبریں پہنچنے کے حالات تو نہیں ہوتے تھے ہفتے کے مہینے لگتے تھے خبروں میں مال پر جنگ ہو رہی تھی اتنے میں خبر آ گئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا بیٹا مال لشکر کے میدان چھوڑ کر باندھ گیا اور دشمن کی فوج اس کا طاقت کر رہی اور بڑا پریشان بڑا شرمندہ ہوا گھر پر آیا گھر والی نے کہا کہ آج تو آپ بہت پریشان ہو پریشانی تو اس وجہ سے ہے کہ خبر سرکاری خبر نویسوں نے خبر بھیجی ہے کہ میں نے جو اپنے بیٹے کو بھیجا ہوا تھا تو اس جنگ میں شکست ہو گئی اور وہ لشکر سمیت بھاگ گیا ہے اس کا طاقت ہو رہا ہے ایک تو ملک کا ملک کیا علاقے کا علاقہ میرے ہاتھ سے کیا اور علاقہ تو اس کا نقصان نہیں تھا اتنی میری بےزتی ہوئی کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اس کی ماں نے کہا آپ کے نویسوں کی خبر غلط سرکاری نویس کتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جو اخلاق بھیجتے ہیں تو کتنی اہمیت ہوتی ہے گھر میں تو کیا پتا ہے اس نے کہا کہ سرکاری پرچم نویسوں نے بھی خبر بھیجی ہے اور وہ خبر جو ہے وہ ہمارے دیوان میں ہو گئی ہے درج ہو گئی ہے یہ خبر کی تاخیر کرنے کے بعد پھر جب اس کو درج کر کے سرکاری نیوز بن جاتی سرکاری خبر ہو جاتی انہوں نے کہا آپ کا دیوان بھی غلط ہے وہ بادشاہ کو اور غصہ کہا ان کو تو کو ہوتا نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے کیسے کہتے ہیں دیوان کیسے کہتے ہیں سرکاری آدمیوں سے بیٹی کی خبر ہے خبر کو پرکھ کر تاخیر کر کے اس کو درج بھی کر دیا گیا ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں غلط ہے خبر آپ خیر انتظار میں کہ کچھ دنوں کے بعد دوسری خبر آئی کہ پہلی خبر جو بھیجی گئی تھی غلط ہوا یہ ہے کہ فتح آپ کے لشکر کو ہوئی ہے اور بھاگ دشمن بھاگ رہا ہے اور لشکر آپ کا تاغب کر رہا ہے اور جو ہے سارا مرحلہ مہم مکمل ہو گئی آپ جو ہے تو واپس آ رہے ہیں اچھا بڑا خوش گھر پر آیا اس نے گھر والے سے کہا کہ سرکاری پرچنس کی خبر بھی تھی دیوان کی خبر تھی اور تو ڈٹی ہوئی تھی کہ خبر غلط ہے تو یہ کیا کوئی ہاں، الہام ہوا ہوا تھا تو نہ کوئی کشپ ہوا ہوا تھا اور کہا جی ایسی بات نہیں ہے بات ایسے ہے کہ جب سے یہ بیٹا اس بیٹے کا مجھے حمل ہوا تھا تو اس وقت سے میں نے اس کو آپ کی سرکاری تنخواہ آپ کا جو ہے شاہی خزانہ وغیرہ سارا اس طرح کسی چیز میں نے روزی اپنی زبان پر نہیں رکھی اس طرح ہوا ہے کہ میں اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک کام شروع کیا ٹوپیاں میں نے سی ہیں اور ٹوپیاں سینے کے بعد ان کو بازار میں بیچا ہے اور ان کی جو آمدنی ہوئی ہے میں نے اپنا کھانا پینا اپنے خود کیا اور پھر جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو جب بھی رویا ہے دودھ پینے پینے کے لیے میں نے وضو کر کے دورے دورے کا نماز پڑھانے کے پڑھ کے اسکول بھی پلایا بھی پلایا تو مجھے اس بات کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے جلال سے کہ اس محنت کو لگایا نہیں کرے سواری بدل نہیں کہ بیٹا میں پیچھے ہٹتا ہوں اور اس دشمن غالب آتا ہوا تھا کہ تو اس وقت سے ہم نے اس کی تعمیر میں پہ اس وقت سے بات شروع ہوتی ہے تو گھروں کے حالات ہوتے ہیں ایک دفعہ میں لاہور میں ہوتا تھا اسپتال میں ہم تین چار آدمی کر رہے تھے تمہارے ساتھ یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب ہوتے تھے جاوید صاحب یاد ہیں ایک دن میں گیا تو یہ بازار سے گئے کہ خانی سے کتابوں کا کافی طرح پرندہ لے کر آئے ڈاکٹر صاحب یہ کیا نے کہا بتیجے بڑے ہو گئے ہیں ذرا کتابیں کتابیں پڑھنے کا ان کا شوق ہو گیا ہے کتابیں پڑھ سکتے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے کتابیں لائیں کیا لائیں کہ جی؟ اشوک جادوگر کے کسے ہاں جی؟ جنوں کے کسے اور کچھ لٹریچر کو میں نے دیکھا تو اس میں خوف و ہراس اور بزدلی اور ڈرنا اور پروسیس سے کیوں جادی آدمی کو لکھی ہوئی کہانی اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو الفاظ کیا استعمال کرنے ہوتے ہیں نظریات کیا رکھنے ہوتے ہیں اس میں تو وہ آپ تو کو تباہ کرتے ہیں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سو بیس سال میں ان کو عمر دی ہے جس میں سے سو سال انہوں نے تدریس کی ہے ہم کہتے ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو یا براہ راست ان کا شاگرد ہے یا ان کے شاگرد کا شاگرد اتنا ان کو جو خود جو بند میں تھے بال بچے یہاں ہزارے میں گاؤں میں رہے ان کا بڑا بیٹا میری ان سے ملاقات سے ملاقات ہوئی ہے وہ علاقے کا بڑا جادوگر تھا ان تصویروں میں جیسے اوشم جادوگر کا وہ بڑا پکڑ اور کلا کھلا ہوتا تھا وہ بھی روسہ کرتا تھا وہ جو بچپن میں وہ کوئی کتابیں ملی ہیں اس کو جو اس نے پڑھا ہے تو کر کو حیران کرنے والے اس کے کارنامے اس کے حاصل کرنے میں ساری عمر لگ گئی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس کے لیے جو بچ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دماغ پر سلوٹیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں گہرائی سلسائی ہوتی ہے وہ سلوٹیں انسان کے استعمال سے بنتی ہیں اسے بہادری کہہ رہی ہے ضرورت کہہ رہی ہے بزدلی کہہ رہی ہے خوف کہہ رہی ہے سارے اس کہہ رہی ہے پورے پورے ڈاکٹر تارو صاحب بتا رہے تھے کہ سینسری اسپیچ ایریا جو ہے نا سینسری اسپیچ ایریا بدن دماغ کا اگر یہ ختم ہو جائے تو پڑھا لکھا آدمی کتاب کو پڑھتا اس کو پتہ نہیں چلتا اس میں کیا لکھو الف بات آتا سمجھنا ختم ہو جاتا ہے موٹر اسپیچ ایریا ختم ہو جائے تو بولنا ختم ہو جاتا ہے سنسری ختم ہو جائے تو لکھا ہوئے ہے تو کچھ بھول بال گیا تو بڑا صاحب سے پوچھا میں نے کیسا آدمی کبھی کسی کو دیکھ کر پہچانتا بھی نہیں ہوگا اسے کہنا ایریا جدا ہے برین میں اس کا ایریا جدا کہ شکر ہے اللہ کے اللہ تباہ شکر ہے اس کا ایریا تھوڑی جدا رکھا ہے اگر دونوں ختم ہوتے ہیں تو آدمی پہچان بھی نہیں سکتا جی میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں اور میں کوئی باپ کو پہچانتا چڑیوں مرغیوں والا حال ہو جاتے ہیں بچے پالے بڑے ہوئے بعد پھر پہچانتے ہی نہیں تو عرصہ دراز کے استعمال کے بعد بنتی ہے شخصیت حال جو بادن کا ہے نا سے ارادہ اٹھتا ہے یہ عرصہ دراز کے بعد استعمال کے بعد بنتا ہے اور روز اس پر جو ہے تو ایک ایک تنقے کے برابر اثر آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے یا کل نورانی ہو رہا ہے مسلسل یا ظلمانی ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے کرتے کرتے یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ پرماننٹ میگنیٹ اور ٹیمپرری میگنیٹ والی بات ہوتی ہے میرا پروفیسر صاحب کہتے ہیں ہم تو سائنس نہیں پڑھی ہے پرمانٹ میگنیٹر میگنیٹ کیا ہے مستقل مکناتی پھر آرزی مکناتی جو تھوڑا عرصہ بجلی کی صحبت میں رہے لوہا تو وہ مثلا ایک دن رہا تو ایک ہفتے تک کے لیے مکناتی تھی اور ایک ہفتہ رہا تو سات ہفتے تک کے لیے مکناتی تھی ایک مہینہ رہا تو ساٹھ دن تک چار پانچ چھ مہینے کا رہ گیا پھر مستقل رکھنا کہنا اس کے اندر جو لوہے کے ذرے ہیں نا وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں کہ اثر کرتا ہے کہ اس کے جو ایٹم ہیں اندر ایٹم ان کا رخ ایک لائن پر کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر تبدیلی آتا ہے تو سارے نے مثلاً اس میں ایک خراب ایٹم تھے جی اپنے لوہے کے ٹکڑے میں وہ سارے ایک رخ پر ہو گئے ان سب کی کہیں جو ہے تو ایک اس میں کونے میں آ گئی دوسرے کونے میں آ گئی اب اس کو دو ٹکڑے کرو تو دو دن کا پیس دیں چار ٹکڑے کرو چار دن کا پیس دیں گے اور اس کو برادہ کرو تو ہر ذرا جو ہے وہ بدراجی سے جذب ہو جائے میں نے سائنسدروں سے پوچھا کہ اس کیسر کو ظاہر کیسے کرتے ہیں اس کاٹے کوٹے کوٹے کوٹے کرتے مارے مارے مارے مارے مارے اچھا مت ہو جائے اور یا اس کو آگ میں ڈال کر جلائیں تو اس کی برداتی سیری ختم جائے لوگ کہ ہاتھ اور کچا ہال کہتے ہیں جیسے شادی پر کچا حل تاری ہے زائل ہونے کا خطرہ ہے یعنی پرہیز وغیرہ نہ کی تو زائل ہو جائے گا اور دوسرا کہتے ہیں سال پکا ہے اب زائل نہیں ہوگا بلکہ الفاظ کا مسئلہ ہے کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے اور مقبول کا مقبول مقبول کا گناہ کبیرہ پر بھی رد نہیں ہے عجیب بات ہے کسان کا سنگا سنتا ہے کھڑے ہیں بھائی مونگ کا حکومت کو بیرگو نہ مانے انہیں ختم نہیں ہو چار سو روپیہ بیرو مانے نہیں قبول کے بعد ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد کبیرہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ ایسی توبہ کی توفیق ہوتی ہے اتنا اس کو افسوس دکھ ہوتا ہے اول تو ہوتا نہیں ہے جب آدمی پکا سائیکل چلانا سیکھ لے ڈرائیونگ سیکھ لے پکی طرح سیکھ لے تو اس سے حادثہ نہیں ہوتا ہے کبھی ہو بھی سکتا ہے نا ایسے حالات آ جاتے ہیں کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے دونوں بات میں فرق ہے نہیں ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ امیال ہیں مسلح اسلام تو معصوم ہیں امیال ہے مسلام معصوم ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہ سے محفوظ ہیں انبیاء علیہ مسلاتے معصوم ہیں اولیاء کرام محفوظ ہیں یعنی انبیاء علیہ مسلاط اسلام کی تو فرشت ایسی ہوتی ہے کہ ان سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا جیسے اس کو آگ میں ڈالا تو اس کے جلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی ساخت ایسی ہے تو سمجھنا اور لیکن روئی کے گالے کی خصوصیت یہ ہے پانی میں ڈبویا ہوا اس کو آگ میں ڈالیں تو اس کو تو آگ نہیں لگے گی لیکن پانی خشک ہو گیا تو پھر آگ لگے گی کہتے کہ اولیاء اولیاء اظام کا حال محفوظ کا ہے حفاظت کسی وقت اٹھ سکتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ معصوم ہیں معصوم خطا اور, اور اور جو ہیں تو سب کے سب مخرت مخرت والے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے اور حالت بھی ان کی مفرت کی ہے اسی پر ہے یہ ان کے بارے میں عزل کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اس فیصلے کو اللہ نے بدلنا نہیں ہے قادر تو نکلنا ہے اس پر اس کو بدلنے پر اللہ قادر ہے لیکن اللہ پاک کے اس کو نہ بدلنے کا فیصلہ فرمایا کہ یہ یوں ہے اور یہ الگ حفاظت ہے حفاظت کسی وقت بک سکتی ہے اور خطا انسان سے ہو سکتی ہے بہار انسان کو تو ندامت اور تو بتائے بنے کیسی تو ملتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے تو معافی جاتی ہے پہلے سے زیادہ تالک مضبوط ہو جاتا ہے جب قدر نہیں آیا کہتے ہیں کہ بعد غلط پڑوس نہیں بیا غوټه کو ناگوٹا نه زیات مضبوط کی تو اس لیے بھائی میرے اپنے آپ پر اپنے اہل و عیال پر یہ مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے اپنے پر یہ مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا سوچنا بولنا مجلس تعلقات جس لٹریچر کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کا پڑھنا یہ ساری چیزیں معیاری ہوا کریں حضرت پر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اردو کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں حالانکہ میرا ذوق خراب ہوتا ہے میرا تصویر بنا کہا کہ اس کو میں پڑھوں گا اگر اردو میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو ضرور پڑھوں گا ہمارے سے پوچھے ہوں میرے سے سے سے سے نیم نیم مولوی مولوی صاحب صاحب صاحب جو ہے ہے تو بھی بھی رہے رہے نا قرآن قرآن کرتے کرتے مطالعہ مطالعہ کر کر ماشاء اللہ شکر رہی آپ جانی جانی ملا ہو بہن لال بچی پچھلے دس بابری ملا وہ قرآن بنو بیاں وہاں جا کر ان کا درد شروع ہو گیا ان کے خود ایک جذبات میں آ کر پلانے کافر دے آئے پلانے مزدور دے زندگ تھے آئے تو آپ اسکیم سے ڈر سے بڑی دیر فون ہوتی ہے میں سے کمزور فون ہوتی وہ پٹھارا جو گھسا کر دیا بڑا مزہ پہنچنے کا گھسا کمزور ہے فون ہوتا ہے تو کیسر صاحب ایک لسی کو سنایا کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں میں ایک بزرگ گئے تو بڑے علاقے کے لوگ بڑے متاثر ہوئے انہوں نے تو میں علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ایک پٹھان بزرگ آئے ہوئے ہیں اور بڑے اللہ تعالیٰ کے سلک بڑے بنے ہیں لوگ جاتے تھے دعائیں کرنا مجھے سے بڑے تو کوئی دوسرا پٹھان بھی تھا وہاں پر علاقے میں تو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پٹھان آئے اتنے بڑے بزرگ ہیں اس نے کہا کندھے ہے کہیں کو نہ کہیں رسو کو بزرگ آدمیوں کو کئی بندے کو بزرگ ساری کو کندل پکی تو اس نے کہا <laughs> تھا میں لوگوں نے کہا بھائی تو بالکل جی صحیح پٹھان ہے بزرگ آپ ایسے ہی کہتے ہیں اس نے کہا خیر میں بائیس کروں وہ چلا گیا اس نے کہا اس کو یہاں چلا گیا حضرت صاحب کے پاس گیا بیٹھا اس نے کہا جی اس طرح ایک آدمی تھا اس کی بیوی پکا کر لے کر کس طرح گیا آدمی اور یہ جو ہے تو اس کے کپڑے لے کر اور جوتے لے کر پیچھے جا رہا تھا کہ اس کے گرم کپڑے جوتے لے گئے اس کو تکلیف ہوگی گھر میں گھر ڈالا بس سوکھی تو اس کا جو بسار بھائی تھا اس اس کا بہر اللہ دیکھیے کہ حق پر جوش میں آنا یہ اور حیرت میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے سلو اجیبیا ہے نا سلو عجیبیا میں جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو پورے مکہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے تو جدی والا ہو جائے نا اس میں بغیر نے کہا تھا کس بات پر کہا تھا کبھی ہاں جی ہاں اس بات پر کہا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے تو یعنی، بہت زیادہ ضرورت اور سجاعت کے سب رویہ اختیار کیا مذاکرات میں اس پر جو ہے تو اس نے قریش نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے کوئی اجاف اور کوئی عزت اور خاندانی لوگ نہیں دیکھ رہے یہ چند غریب غریب غربا مربے مربے آپ کے ساتھ جمع ہیں جب سخت حالات آئے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ لاٹو نے کہا کہ تو جا کر لات کی کو چاٹ ہاں؟ کیا تیرا خیال ہے کہ ہم حضور کیا کا ساتھ چھوڑ دیں گے بختوں کے جمع کی بنا جمع کہ دعوٹا دوست ہے اللہ اور وہ ایک دفعہ میں نے تمہارا درج پر آدمی ہے نا اس کو بڑا اعتراض ہوا میں نے کہا تھا ماں مجھے اعتراض کے بغیر بھی پختوں ترجمہ کرتے ہیں کتابوں میں تو لمائی کرام اس کو شائستہ الفاظ میں لکھا کرتے ہیں کتاب میں لکھی ہوئی بات میں شائستہ ہو جاؤ کا سادہ زبان میں ترجمہ کرو تو پتہ چلے آج اس میں یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں مذاکرات کا طریقہ ہوتا ہے مذاکرات میں دو قسم کے لوگوں کا ترجمہ ہوتا ہے جس وقت ایران کے مذاکرات ہوئے نا یعنی ایران والا مذاکرات تو پہلی سفارت جو ہے وہ صاحب ابھی وکاس اللہ کے عربی ابن عامر رضی اللہ حضیر اور بالکل سادہ خر پر جاٹ کسان آلی بس دعا ٹکے دو ٹوک بات کوئی نہیں بولا دو خلافر والا تو جا کر وہاں پر پھر سیدھا جا کر اپنے ٹٹو کے ساتھ خریدوں کے اوپر چڑھ کر اس کے دربار کے غیر تخت کے ساتھ پہنچ گیا اور چڑھ کر اس کے پاس تخت پر بیٹھ گیا اس کو روک رہے ہیں لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے سجدہ نہ کچھ تخت پر جا کر بیٹھ کر روک رہے ہیں بادشاہ کو تو پتہ ہے کہ میری تو جان جا رہی ہے تخت پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں کچھ بھی کرے ہاں جی سمجھتا ہوا جدہ بولا ہوں سر بند رکھے گی مذاکرات کی وہ کون اپنا تو مذاکرات کا اس نے مذاکرات ہم نے کیے تو مذاکرات نے کہا تو پھر کیا ہے ہم نے کہا اس کیا ہے کہ لوگوں کو غلط دین سے نکال کر تسلیم کر لائیں وہ دنیا کی تباہی سے اور دنیا کی تقریبوں سے نکال کر آخر تسلیم کر لائیں اس بار کو کوئی نہ مانے نہ مانے تو پھر اس کو ہمارے ماتے ہیں تو جیزا دینا پڑے گا تو پھر اس کو نہ مانے اس کو نہ مانے تو سے نکالا ہمارا مذاکرات کرائے جب نکل کر آ گئے تو بادشاہ درباریوں سے کہا کہ کیا خیر رہے دوبارہ تو کچھ آمدنی نکالنے کا بادشاہ سلامت آدیا چپڑا تو آدمی تھا اور باتیں کیسی کر رہا ہے اس نے کہا کہ غربت کا تو یہ حال ہے کہ سلوار پر نیام بھی نہیں تھی اور باتیں کیسی کر رہا تھا جن نے کہا باتیں کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا باتیں کیسی کرتا تھا تو شام جی نے اپنے اپنے تو کیسا نے کہا تو بھائی ہو تم جو ہے تو اس کی باتوں کو اس کے کپڑوں کو تلوار کے شیشوں کو دیکھتے ہو وہ ضرورت پر نہیں دیکھتے ہو کہ تمہارے درمیان ایسے آئے جیسے شیر بکری میں آتا دوسری سفارت بھیجیے مغیرہ بن چھ بار دے لاکنے دانشوروں کی بہت وہ گئے ہیں سر اس پر پھر بادشاہ نے پہلے جو ہے تو ان کو ڈرایا دمکایا ہے ہفتہ کیا ہے فوجیں اس کا تذکرہ کیا ہے پھر ہمارے بڑے کا تذکرہ کیا ہے چڑھا ایک آدمی کتنے پیسے دیں گے اس کا تذکرہ کیا تو میں دھن دھونس دھونس گاندھی ساری باتیں آزمائی ہیں بات میں تین باتیں دھن پیسہ دھونس روبدار گاندھی دھوکہ دہی ہیں آزمانی ہوتی ہیں آزمائی ہیں سارے باطن کو کی سنتا ہے پھر آخر جب اس کو ساری باتیں ختم نہیں نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ پورا فائر باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کسی کی بات نہیں کاٹا کرتے کہ اگلے آدمی کو اپنے موقف کو پورا بیان کرنے کو دیا کرتے ہیں اور اس کے موقف کو پورا سنا کرتے ہیں اور پورا موقف کو سننے کے بعد آپ کی بات کا میں تجزیہ کر کے صحیح باتیں نکالی اور ان باتوں کے بارے میں ہمارے پاس آپ کا بھی سزا جواب ہے اور یہ بات ایسی ہی ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی نہیں آپ کو آخری بات کرتے ہیں جا رہے ہیں انتہائی انتہائی نہ نہ بات کی کے حال بھی ہیں بعد میں حال بنتا ہے یہ پھر ایسے لوگوں کو ایسا بنتا ہے جن لوگوں میں تھا ان سے بنتا چلے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے ساری دنیا کے علماء جمع ہو کر ملومر کے پاس گئے تھے اسے کہا تھا کہ یہ اسلام اللہ عالم کو امریکہ کے حوالے کر دیں حالانکہ وہ فاروق اتنا بڑا عالم نہیں اس نے کہا کہ آپ قرآن و عزیز سے اس بات کو مجھے ثابت کر کے دے دیں کہ میرا اس کا والے کرنا جائز کوئی بھی ثابت نہ کر سکتا سارے آپ کو سارے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے بلائیں نہ ثابت کر سکتا میں کہا پھر نے کہا کہ ایک بات یہ کہ آپ کو تو بہت مشکلات اور بہت تکالیف شروع جائیں گے بہت مشکلات میں آپ پہنچتے جائیں میں نے کہا اس کی یاد فکر نہ کریں اس بات کی آپ فکر نہ کریں آپ مجھے قرآن و عزیز سے جائز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں بس میں بھی کرنے کو تیار ہوں اگر وہاں پر جائز نہیں ہے پھر مشکلات والی بات آپ نے بٹ تو وہاں سے آئے تو ان کرام کی ایمانی سطح کتنے عرصے تک بہت بلند ہوئی یہ ایک آدمی کی آنکھ کو دیکھ کر ایمانی سطح بلند ہوئی پھر یعنی جو شریعت جمہوریت کے ساتھ ٹکرائی ٹکرائی ٹکرائی ٹکرائی جو شریعت کے بھول گئے تھے پر آ گئے تھے اس میں ہمارا ایک ساتھی سلسلے میں بیٹھ ہے ایک مسجد میں گیا وہاں ایک تنظیم کا آدمی ہے کتاب کتاب اور بڑی تصویروں سے سجایا ہوا تھا اس کو ماشاء اللہ تو ایک سادہ آدمی نے ہمارا سے کہا مودی صاحب یہ تصویریں جائز ہیں بڑا غصہ ہے مودی صاحب اور تو جو ہے ہم خدائی دین بیان کرتے ہیں تو فدائی دین بیان کرتا ہے ہم خدائی دین بیان کرتے ہیں تو فدائی دین بیان کرتا ہے میں نے کہا ماشاء اللہ تصویروں والا خدائی دین ہو گیا اور بغیر تصویروں والا فدائی دین ہو گیا ایسی بات ہے کرو دکھا دیا چلو وہی وہاں کو سمجھے کہ لگے میں خدا مجھ سے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ برا دل بس کے لیے خجورت پیدا ہوتی ہے آپ نہ ہو جاتا ہے تو ہم آرام کر لیتے ہیں دل میں خجورت نہ ہو تو آدمی کو سواب ہو جاتا ہے اور خام خواہ دل میں خجورت پیدا ہوگی ہمارے دل میں کچھ پیدا پیدا گئی تو اپنے کو نقصان ہو رہا ہے فرض کر میں آپ کے خلاف ہوا ہوں میں نے آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا گا آپ میرے خلاف آپ کیا نقصان پہنچا خاص طور اور خاص طور سے بھی کہ نہ آپ کا آپ کا میرا مکان شریک ہے نہ آپ کا میری دکان شریک ہے پورے پٹے شریک میں رہیں گے بولتا نقصان یہ تو بہت بہت للہ جو ہونا ان کو تو فضل سواب ہے جی۔ وہ بغض تو ایمان کا حصہ ہے بغض بھی ایمان کا حصہ ہے جی کون سا بغض جو اللہ کے لیے وہ بہت اللہ کے وہ ایمان این ایمان کا حصہ ہے خبروں جی یعنی جی، نو آگا خوب کیا سر بغض دی کسی کے ساتھ بغض ہو اس کے خلاف آدمی باتیں کرنا اور جذبہ بغض کو کھڑا کرنے کے لیے کر رہا ہے تو کسی کو پتا پتہ باتوں میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر کسی شریف ضرور سے کر رہا ہے تو اس کا بھی اس کو پتہ چل رہا ہے اس کے اور سجائے کرنا قیامت کی جائے کرنا بھلے انسان والا نفسی اور اول کام آ گیا انسان کو اپنے رب کے بارے میں بہت اچھا پتا ہوتا ہے اگرچہ اس کے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اس کو چھپانا چاہ رہا ہو لیکن اس کو خود اندر سے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں غیر خواہش کے لیے اندر سے انسان کو پتا ہوتا ہے ہمارے بلا صاحب کا ملازم ہوا کرتا کہتے بلی ہوں کیوں کرتی ہے کس کے لیے کرتی ہے بھوکی اس کے لیے کرتی ہے تو آدمی کے نفس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں فلاں بات کس لیے کر رہا ہوں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شادی واپس رضی اللہ کرنا لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے جیسے آگے آتے ہوتے ہوتے حضور صلی اس کے قریب آ گئے اور ان صاحب نے فرمایا کیا واپس جو ہے چاہے تو تو تو تو بات پوچھے چاہے میں تجھے کہوں کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے نے کہا یار صلی اللہ آپ خود ہی بتا دیں تو اس نے کوئی سوال کیا اس کے جواب نے آپ نے فرمایا کہ یا واپس اس تخ کلب اے آپ اپنے کل سے ستوا لے لیا تھا انسان کا اپنا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے اس کو دبا کر اور ٹھیک بات کو پھینک کر غلط کو لے جاتا ہے دونوں آوازیں اندر سے آ رہی ہوتی ہیں القائے رحمانی بھی ہو رہا ہوتا ہے القائے شیطانی بھی ہو رہا ہے اس سات شیطانی اندر ہو رہا ہوتا ہے القاع رحمانی ہو رہا ہوتا ہے فرق القاع کر رہا ہوتا ہے اور شیطان جو ہے ڈال رہا ہوتا ہے اب پھر آدمی جو ہے یہ القائے شیطانی پر سے کان دھل دیا یا اس نے القائے رحمانی پر اس نے کان دھرا یا اس نے رستے شیطانی چلے گئی بس پھر اس کا اس دن ہمارے طالب علم انڈسٹری کا ایک طالب علم پالا بیٹھے تھے سارے نے دیکھا اس کو دوست کے ساتھ اس کو لے کر آئے میرے پاس تو میں نے کہا یار اب یہ کوئی دو سال کی محنت سے پاگل ہوا ہے ہاں جی؟ اور گورنمنٹ کی محنت سے مجھ سے اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہو کروں کہ دو سال اس لڑکی کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے وہ اتنے سہانے وہ ہوئے اسے کیا کہتے ہیں مکالمات ہوئے ہاں جی؟ اسے آپ لوگ کیسے کیسے ڈائلاگ کہا کرتے ہیں سہانے مکالمات کو جی اچھا رومانٹک ڈائلگز ہیں جی اتنے رومانٹک ڈائلگز ہوئے ہیں اور اتنے سہانے مکالمات ہوئے ہیں اور دو سال کے بعد آپ کے والدین نے جو ڈنڈا دکھایا تو آپ نے اس کو مکمل جس لخت اس کو پھینکا تو اس سے تو دماغ پر تھوڑے کی ضرورت لگتی ہے ان کو بتایا پہلے ان کو میں نے یہ کیسے کہانیاں سنا دی ہیں وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں ہاں اعلان میں تجربہ ہاں، پتہ والا جو آیا ہوا ہے تو یہ پاگل ہو کر آیا اس کا اور کون سا مسئلہ ہے بیچارے میں پیسے ماں باپ کو دے رہے ہیں کھا پی رہا ہے کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کا جو اس کو دو سال میں اس نے باطن کا یہ حال کمایا ہے اب دو مہینے میں کیسے اس کو دور کروں گا چلو دو دو سال اس نے وہاں لگائے تھے تو دو سال وہاں سے لگائے دو مہینے تمہارے ساتھ لگائے نہیں آئے جائے آئے جائے ایک طالب علم تھا تو اس کو شکار ہو گیا ڈاکٹر صاحب آ کر سب میں بیت ہو گیا ہمیں کیا پتا ہے بیت کچھ بھی ہو رہا وہ غیر کھیلوں سمجھ نہیں جہاں ذکر ہمارا شروع ہوا ایسے رویا ایسے رویا آئیں گے تو لوگ اس کو جیسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں تو ابھی بیت ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی تاسریں تو دیکھو نا ابھی بیت ابھی آدمی کو پہنچا دیا سر رو رہا وہ کہاں اللہ کو رو رہا تھا جی <laughs> وہ تو گوں کی بوری کو رو رہا تھا جی۔ پھر پھر سے بڑا بات ہے بس کیا ڈاکٹر صاحب بس ہم عرض ہے آپ کی خدمت نہیں ہے اس طرح لڑکی ایک پسند آئی ہوئی ہے ہمارے مسئلہ حل ہونا چاہیے تو میں نے کہا آپ یہ چاہے تین چلے یہ وظیفہ پڑھیں گے لیکن صبح کے سنتوں فرضوں کے درمیان پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے پڑھتا رہا پڑھتا رہا کوئی دو تین مہینے کے بعد آیا اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہا تھا اور صبح کی نماز ایک بیابان میں آ گئی تجھے پتا ہے میں وہاں گاڑی سترا ہوں اردو کا میں نے بندوبست کیا ہے سنتے پڑھی ہیں پھر وزیفہ مکمل کیا ہے پھر فرض پڑے ہیں اتنی میں نے پابندی کی ہے وزیفے کی میں نے کہا اللہ قبول کرے ماشاء اللہ ایک دن غصے میں آیا ہوا آیا ہوا کیا غصے میں آیا اس نے کہا کہ اس دربار میں آئے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہمارا کیا حل ہوا اتنا اچھا مجھ سے وزیفہ پڑھوایا اور لڑکی کی ہو گئی منگنی تو ہمارا کیا کام ہوا میں جا کر خودکشی کر رہا ہوں میں کہ ماشاء اللہ آپ بڑے شوق سے خودکشی کریں پاکستان پر سے ایک آدمی کا بوجھ کم ہو جائے گا ہمیں کیا شوق ہے ہمیں کیا نقصان ہے جا کر کرے تو کسی طرح بس بڑے شوق سے کرے پورا خاموش ہوا بات سننے کے لیے ہاں باہر آپ جن والدین نے آپ کو بڑا بڑا کیا پالا پوسا کوشش کی یہاں تک آپ کو پہنچایا اتنی پہنچنے کے بعد تو وہ بیچے وہ بیچارے دکھ افسوس میں رہ جائیں گے اس کا میں دماغ چکرایا میں دماغ چکرایا روش میں آیا تو میں نے کہا کہ ایک سو بیس منٹ جس میں نے ویزو پڑھایا نا تو میں نے ایک سو بیس منٹ کا موقع دیا ہے اور کہہ رہا خودکشی میں کر رہا ہوں کسی پر پہلے اس سے بچایا تھا اور باقی جو میں کوئی خدا ہوں کہ تیرے مسئلے کو میں حل کروں گا میرے آسمان پر میرے کو بتانے میں میرے تعویذ کرنے میں اللہ تعالیٰ خود کا میرا مطلب کیا ہے چاہتا ہے کرتا ہے کوئی جواب قبول کر لے تو کر لے نہ کرے ہمارا کوئی ضرورت تو نہیں ہے تو وہاں کے بات کرنے اللہ نے فرما دیا میرے کو بات یہ کہ ایک دو سال کا کمایا ہوا حال گورنمنٹ میں تو ظاہر نہیں سکتا نہیں اس کے لیے وقت چاہیے سچ بات ہے کہ یہ پہلے تو کے ہاں پڑھنا ترجمہ کرنا سیکھنا یہ حضور لگانی بات نہیں ہے بہت ضروری بات ہے بہت ضروری ہے اس کا لیکن ہمارے ہاں اس کے بعد جس حقیقت کو باطن میں پیدا کرنا ہے اس کی کوشش تو باطن میں حاصل ہوگا اور بعض کا تو پڑھے بغیر حاصل ہو جاتی ہے حال باطن کا وہ کمال مقام حاصل ہو جاتے بغیر پڑھے اور کئی لوگوں کو پڑھنے کی بہت نہیں حاصل ہوتا پڑھا ہوتا ہے آدمی کو آتا ہے باتوں میں فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا سبحان اللہ جی کچھ کہنا سننا کرتے رہیں گے کہتے سنتے اور سب سے اللہ میں غور کرنے کا موقع دے دے غور کرنے کے بعد اللہ ادا کرنے کا موقع دیا تو ٹھیک ہے اسی لیے جب ہوتے لوگ